بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خسارے میں ہے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے